سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے وقت مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا آپ سخت غصے میں آ گئے ہم نے کبھی بھی آپ کو اتنی سخت ناراضگی میں نہیں دیکھا تھا آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ارادہ کیا ہے میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے پھر میں ان لوگوں کے پیچھے جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں حدیث نمبر چوبیس سو انہتر مسنت احمد